بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم معزز حاضرين ومشاهدين دو خطبه جمعه سے آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کے حقوق سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے دو سابقہ جمعوں میں ہم نے جو نکات اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی ان میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ صحابہ کسے کہتے ہیں پھر ان کے حقوق سب سے پہلا حق ہم نے یہ بیان کیا کہ ان سے محبت کرنا ہے اور دوسرا حق یہ تھا ان کے تعلق سے کہ ان کے فضل و مقام اور ان کے مرتبے کو جاننا یہ ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کے لیے اور تیسرا ان کا حق یہ ہے ان کا ذکر جمیل کرنا ان کا جب ذکر ہو تو ان کے نام کے سامر رضی اللہ عنہ کہنا ان کا ان کی تعریف کرنا ان کی مدح کرنا ان کی ستائش کرنا چوتھی بات یہ تھی کہ ان کے لیے جنت کا عقیدہ رکھنا کہ تمام صحابہ کرام جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے پانچویں بات یہ چوتھی بات یہ ہاں پانچویں بات یہ تھی کہ ان کی اتباع کرنا ان کی پیروی کرنا ان کے نقش قدم پر چلنا کیونکہ ہمارے لیے وہ معیار ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے صحاب کرم صحاب کرام کے نقش قدم کی اتباع کرنے ہی میں ہمارے لیے ہدایت ہے بھلائی ہے خیر ہے اور جس راستے پر چلے وہ اسی راستے پر چل کر کے ہم جنت کا حقدار بن سکتے ہیں یہ پانچ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے کی خطبوں کے اندر بیان کی گئی تھی اور آج سے انشاءاللہ باقی اور جو کچھ حقوق ہیں ان کو آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو چھٹا جو حق ہے ان کا ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ ان کا دفاع کرنا صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے اپنی استطاعت بھر واجب اور ضروری ہے علماء علم کی روشنی میں وہ اور علماء کے اقوال کی روشنی میں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے مقام مرتبے کو واضح کرے اور ان کا دفاع کرے اور جو عام مسلمان ہے جس کے پاس علم زیادہ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ضرور کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ صحابہ ہیں اور یہ ہمارے لیے مسئلہ راہ ہیں ہمارے لیے حجت ہیں لہذا تم ان کی برائی نہ بیان کرو تو صحابہ کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کے اندر اہل ایمان کی طرف سے دفاع کیا ہے تو اہل ایمان میں سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہیں سب سے پہلے وہی ایمان لانے والے ہیں اور دفاع کرنا کوئی بھی مسلمان بھائی ہو اس کی عزت کا دفاع کرنا یہ ہم سے مطلوب ہے اور بہت بڑا خیر اور نیکی ہے یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آفرماتے کی منظبا بلغیبہ بلغیبہ حق اللہ اوتقہ من النار مسند احمد کی صحیح روایت کیا فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا دفاع کیا اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کیا اس کی غیبت ہو رہی تھی اس کی برائی بیان کی جا رہی تھی اس کو بدنام کیا جا رہا تھا اس آدمی نے دفاع کیا کہ بھائی ہمارا مسلمان بھائی کیوں اس کے تعلق سے ایسی باتیں کہتے ہو کان حق اللہ تو اللہ رب العالمین پر حق ہے یہ ایوں اتقہ من النار کہ اس کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں یہ عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں صاحب کرام بدرج اولا شامل ہے کہ صحاب کرام کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے انہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا دین ملا ہدایت ملی اللہ نے ہدایت دی اور قرآن اور دین اور شریعت سب کچھ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچایا لہذا ان کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری نبی نے صحابہ کا دفاع کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تصب و صحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہو زین اف سیبی ادھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان فقہ مثلاحد الضحبہ اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے میں ادرک مولا نصیفہ تو ان کے چوتھائی کے برابر بھی اور آدھا اور چوتھائی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اتنا مقام ہے ان کا اتنا درجہ ہے ان کا ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اہود پہاڑ کتنا بڑا اہود پہاڑ ہے کیا کوئی اس کے برابر سونا خرچ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا پوری زندگی میں نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود بھی نبی نے فرمایا کہ اتنا بھی کوئی خرچ کر دے تو بھی ان کے روب چوتھائی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اتنا مقام اللہ رب العالمین نے صحابہ کر دیا جن کی آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ان کی صحبت انہیں ملی اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے سفر کیا اور ان کے ساتھ جنگ کیا جہاد کیا سب کچھ کیا اس لیے ان کا اتنا اونچا مقام مرتبہ ہے صحابہ کرام کا ایک دوسری حدیث کے درمان بھی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ابن یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا منصبہ اصحابی جس نے میرے صحابہ کو برا کہا لعنت اللہ والملائکت والناس سے ایسے لوگوں پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لانت ہوگی اور لانت کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہیں لانت کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے دوری جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا جسے اللہ کی رحمت ملے گی وہی جنت کے اندر جائے گا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ اللہ کا اس کے اوپر فضل نہیں ہوگا اللہ رحمت نہیں کرے گا اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں اللہ رب العامین اس کا تسکیہ نہیں کرے گا ایسے آدمی کے لیے دوری ہی دوری ابلیش اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا راد درگاہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا تو اللہ کی رحمت سے دوری لانت کا مطلب ہے بہت بڑی بات ہے یہ جو صحابہ کو برا کہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا انسان دور ہو جاتا اسی طریقے یہ حسن درجے کی روایت اس طریقے سے کے کسور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سون ترمیزی کی کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی صحابی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں دو مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لا غرض بعدی انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا کہ ان کی برائیوں کو بیان کرو نہیں ہے سمت کرنا فمن احب بہ ہوں بھی احب ہوں جس نے ان سے محبت کیا اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کیا سب کو اللہ کے رسول سے محبت ہے لہٰذا صحابہ سے محبت اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی وجہ سے محبت کرتا کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول کا دیدار کیا انہوں نے ہمارے نبی کا ساتھ دیا انہوں نے ہمارے بھی ان کی مد اور تعریف کی تو نبی سے محبت کا تقاضا صحابہ سے محبت کرنا ومن ابغد ہوں فبغدی فہبی ابغد ہوں اور جو ان سے بغد رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا تب جا کر کے صحابہ سے بغض رکھا اس لیے صحابہ سے بغض کرنا صحابہ سے عداوت اور نفرت کرنا یہ اللہ کے رسول سے بغض کی دلیل ہے یہ گویا کہ اللہ کے رسول سے بغض کرتا ہو اللہ کے رسول سے نفرت کرتا ہو صحابہ سے محبت نبی سے محبت کی دلیل صحابہ سے نفرت نبی سے نفرت کی دلیل ہے یہ ہم یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جسے ان سے بغض رکھا نفرت رکھا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض کیا اس کے دل میں میرا بغض ہے میرے لیے نفرت ہے اس لیے میرے ساتھیوں سے نفرت کرتا ہے یہ صحیح بات ہے آج اگر آپ کسی کے ساتھی سے نفرت کرتے تو گویا کہ اس سے بھی آپ نفرت کرتے ہیں جی ہاں تو صحابہ سے نفرت کرنا اللہ کے سر سے نفرت کی دلیل ہے من فقط آدانی جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ومن آدانی فقط آد اللہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائی اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے کیونکہ اللہ نے نبی کو بھیجا اللہ ہی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صاحب کرام کو منتخب کیا اس لیے ان سے محبت نبی سے اللہ سے محبت ان سے نفت اللہ اس کے رسول سے نقط ان کو تکلیف پہنچانا اللہ کو نبی کو تکلیف پہنچانا ہے ومن آد اللہ فیوشی کا خدا اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا اللہ اسے چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا کیونکہ اس نے نبی کو تکلیف دیا اللہ کو تکلیف دی صحابہ کو تکلیف پہنچایا یہ سن ترمیزی کی روایت تو اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں ہمیں حکم دیا گیا کہ صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کرو ان کا ذکر خیر کرو لہذا اگر کوئی آدمی ان کی برائی بیان کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کا منہ بند کریں صحابہ کا دفاع کریں اگر ایمان ہے ہمارے پاس صحابہ سے اور نبی سے محبت ہے تو کوئی صحابہ کی بدگوئی اور صحابہ کی برائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا نہ اپنے کانوں سن سکتا ہے اگر کوئی بےغیرت ہے بدین ہے بدعمان بے ایمان ہے وہی آدمی ایسا کر سکتا ہے اور وہی آدمی وہی آدمی صحابہ کی نفرت کی باتوں کو سن سکتا ورنہ جو صاحب ایمان کبھی نہیں سنے گا کیا ہم اپنے والدین کی برائی کو سن سکتے ہیں ہمارے خاندان کے لوگوں کی برائی کو ہم نہیں سن سکتے صحابہ اتنا اونچا معیار اتنا اونچا مقام مرتبہ لہذا اگر کوئی ان کی برائی کو سنتا اور خاموش رہتا ہے اس کا مطلب اس کے ایمان کے اندر کمی ہے امیری کے آپ ان سے لڑائی کیجیے آپ ان کو ماریے پیٹیے آپ زبان سے دفاع کیجیے بتائیے ان سے حق بتائیے کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا آپ جو کہہ رہے ہو تمہاری بات سب سے غلط ہے جو صحابہ کے بارے میں تم بری باتیں کہ نوعزل یہ دفاع کرنا ہر مسلمان کا حق ہے نمبر سات ان کی غلطیوں پر خاموشی اختیار کرنا ہم تو غلطی بھی نہیں کہتے ہم تو کہتے ہیں ان سے جو سو ہو جو بھول ہو گئی اتنے اونچے مقام والے تھے ان سے جو سو اور بھول ہو گئی ان پر خاموشی اختیار کرنا ہمارے لیے حق نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کریں لوگوں کے سامنے نہیں ہمارا حق نہیں ہے ہم ان کے لیے خاموشی اختیار کریں کیونکہ اللہ ان کا تذکیہ کیا اللہ ان کی تعریف کی اللہ کو سب کچھ معلوم تھا کہ کیا ہونے والا تو اللہ رب العالمی نے جب ان کی تعریف کی جنت کا وعدہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ کیا معاف ہے تبھی اللہ رب کے لیے جنت کا وعدہ کیا تبھی اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا نبی نے جنت کی بشارت سنائی تبھی ان کو اس لیے یہ ضروری ہمارے لیے کہ جو ان کی ان سے شور بھول ہو گئی یا غلطی ہوگی لیں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ وہ بھی انسان تھے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم نہیں تھے معصوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی معصوم ہوتا ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں صحابہ کرام معصوم نہیں تھے ان سے غلطی ہو سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے ہو سکتی غلطی لیکن ان کی غلطیاں جو ہوئی ہیں مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے تو نیکیوں کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہے جیسے آپ سمندر کے اندر سوئی داخل کریں تو سوئی کے اندر کتنا پانی آئے گا بہت کچھ بھی نہیں آئے گا سمجھ لیجیے ایسے ان کی جو نیکیاں ہیں نیکیوں کا پہاڑ جو آسمانوں تک بھرا ہوا اس کے مقابلے میں نیکیوں کے سمندر کے مقابلے میں ایک معمولی معمولی قطرے کے برابر ان سے اگر بھول سو ہوئی اس کی حیثیت ہے اور پھر اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا اللہ رب العالمین نے ایسے امال رکھے جن کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے گناہ معاف ہوتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے اس تو خیرات کرتا وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ سب تو کرنے والے تھے صحابہ کرا تمام نے کیا کرنے والے تھے لہٰذا اگر ان سے بھول اور سو ہوئی اور کچھ اگر غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے تو اللہ رب اللہ ان کو معاف کر دیا لہذا ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا جائے گا ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی نہیں کہیں گے ہم ان کے بارے میں تو سب بخشے بخشائے لوگ ہیں سمجھنے کے جنت کا وعدہ کیا گیا ان کے لیے امام بن حمبر سے کسی نے کہا انہوں نے کہا کہ رز اللہ عید قرآد میں اصحاب رسول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسوئین فتح مل اسلام جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کے بارے میں ان کی غلطیوں کو بیان کرتا ہے ان پر تہمت لگاتا ہے ان کا برا ذکر کرتا ہے تو اس کے اسلام پر سوال نشان کھڑا کرتا ہے کہ مسلمان بھی ہے کہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے صحابہ کرام کو برا کہے یہ مسلمان اگر ہے سچا پکا تو ایسا نہیں کر سکتا یہ کون کہتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اہل سنہ اور جمع اس طریقے سے ایک حدیث ایک انہوں نے بھی فرمایا کہ ولا ایجودہ اید الرسّیہ مساوی کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی جو برائیاں ہیں کچھ خامیاں ان کو بیان کرے بن یا کسی کے بارے میں عائب لگائے ولا نقصن اور نہ ہی ان کے بارے میں کبھی کا عقیدہ رکھے یا کبھی کو بیان کرے فمن فمنف کا جس نے ایسا کیا کہ صحابہ کے بارے میں عیب لگایا اور ان کے خامی کو بیان کیا فقط وجب سلطان تدیب ہو وہ عقوبت ہو سلطان حاکم وقت پر واجب ہو جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو ادب سکھائے ایسے آدمی کو سزا دے جو صحابہ کے بارے میں برا بری بات کرے ولی صلاحی افوان ہو واقب ہو یہ جائز نہیں ہے بادشاہ کے لیے کہ اس کو معاف کر دے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سزا دے کیوں بل عاقب ہو بلکہ اس کے لیے سزا دینا ضروری ہے وہ یہ ستیب ہو اور اس کو توبہ کرائے گا اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے اور اگر توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو ہمیشہ کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ جیل کے اندر اس کی موت ہو جائے یا اپنے اس برے عقیدے سے رجوع کر لے کتنی سخت سدا ایسے آدمی کے لیے جو صحابہ کے بارے میں بری بات کرے تو صحابہ ہم نے بیان کیا کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن ان کی خامیوں کو بیان کرنا ہمارے لیے جائز نہیں صحابہ کے آپس میں مراتب ہیں درجات ہیں پہلے پہلے اسلام قبول کیے جن کی زیادہ خدمات اور نیکیاں اور زیادہ انہوں نے اسلام کے لیے کوششیں کی محنتیں کی اس کے لحاظ سے ان کا مقام مرتبہ اور یہ خود اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیا لیکن سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لا یس کبھی میں سے صحابہ میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے وقاتل اور قتال اور جنگ کیا مشکین سے کفار سے آدم و من الدین یہ لوگ ان لوگوں سے اونچے درجے والے ہیں جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا یعنی اس کے بعد وہ اسلام لے کر کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے نتال کیا کن کا درجہ اونچا ہوا جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور وہ قتال کیے وعد اللہ علیہ لیکن اللہ نے سب کے لیے الحسنہ کا وعدہ کیا الحسنہ کا مطلب ہے آخرت میں جنت حسنہ مانے سب سے عمدہ چیز سب سے بہتر چیز تو آخرت میں سب سے بہتر چیز کیا ہے جنت کا حصول ہے جنت کا پانا اس لیے نے لکھا ہے کہ قرآن میں الحسنہ کے معنی جنت کے ہیں اس کو جنت میں لکھ سب کے لیے جو فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے سب کے لیے جنت کا وعدہ اللہ بما تعملون خبیر اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر اور آگاہ ایسے آپ دیکھیں انبیاء کے بارے میں تمام انبیاء کا ایک درجہ نہیں ہے ان کے درجات میں فرق ہے اللہ نے فرمایا دل رسول الف النبا الہباد یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دی من کلم اللہ ان میں سے کچھ ایسے جن سے اللہ رب العالمین نے براہ راست گفتگو کی موسا کلیم اللہ کہتے ہیں نا ہمارے نبی صلی اللہ رب العالمین نے براہ راست گفتگو کیا موسا علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کیا اور امبیا کرام سے براہ راست گفتگو کیا اللہ رب العالمین نے ورف آباد درجات اور بعض انبیاء کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ترپن یہ تیسرے پار دو تیسرا پارا اس کا شروع دل کر تیسرا پارا یہ تو اللہ فرماتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ ابرامی نے ایک دوسرے پر فوقیت دی تو فوقیت اور درجہ ہے لیکن سب نبی ہیں سب جنتی ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں ایسے صاحب کرام ہیں صاحب کرام بھی سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں لیکن ان میں ان کی نیکیوں کے لحاظ سے اور ان کی جو خدمات ان کے لحاظ سے ان کے درجات ہیں آپ مہینوں کی بات رہ لیجیے سارے مہینے اللہ نے بنائے ہوئے لیکن سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے رمضان کا مہینہ اللہ نے رمضان کو دوسرے مہینوں پر فوقیت دے رکھی ہے دوسرے مہینوں پر اللہ نے اس کو اونچا درجہ دیا ہے تو ایسے صحاب کرام بھی ان کے آپس میں مراتب ہیں لیکن سب کے سب جنت کے حقدار ہیں طلبا نے بیان کیا ہے کہ سب سے افضل وہ صحابہ ہیں پہلے نمبر پر کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں کیونکہ مہاجرین وہ ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کی ہجرت کی مہاجرین انصار کے مقابلے میں زیادہ اونچے درجے کے نمبر دو جو غزل بدر کے اندر جنہوں نے شرکت کی غزل بدر سے پہلے ایمان لے کر کے آئے نمبر تین جو غزل عہد اور غزل خندق سے پہلے اسلام لے کر کے آئے نمبر چار جنہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر شرکت کی اور بیت الرجمہ ہمارے نبی کے ہاتھ پر بیت کیا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور ہمارے اللہ ابرامی نے ان کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ تعالیٰ المؤمنین سے راضی ہو گیا صحابہ سے اس یوبا یقور کا تحت شگرا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیت فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا فعالم معافی قلوبہم اللہ رب العامین کو سب کچھ معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے فن سکینت علیہم اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا وہ اطاب ہوں فتح قریبا اور اللہ رب العامین نے قریبی فتح کا ان کو بہترین بدلا تھا اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جو جنہوں نے بیعت رضوا کی اور ہمارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا کیا بیعت کیا تھا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صلح حدیبیہ نے ہمارے نبی ان کو بھیجا تھا مکہ لیکن یہ خبر اڑا دی گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا تو ہمارے نبی نے سب سے بیعت لیا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے تو تمام صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اسی کو بیعت رضوا کہا جاتا تھا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے صلح حدیبیہ ابھی یہ جگہ شمیشی آپ لوگوں کو معلوم ہے جو جدہ سے آپ لوگ جاتے ہیں ندی مکہ ایک جگہ آتی سمیشی کے نام سے سمیسی جو ہے وہی سلح حدیبیہ کی جگہ ہے اسی جگہ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہمارے بھی نے سب سے بیعت لیا تھا تو اللہ کیا فرماتا اللہ اللہ سب سے راضی ہو گیا تو یہ پانچویں نمبر پر ہیں یہ چوتھے نمبر پر پانچویں وہ لوگ ہیں اور ہمارے بھی نے فرمایا حق جابر حدیث ہے اللہ کے سر کا فرمان کہ اللہ یا شجرا وہ شخص جس نے درخت کے نیچے بیعت کیا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا سب کے سب جنت کے بتایا ہمارے بھی نے فرمایا ہمارے بھی صادق مزدوق آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا اللہ کی طرف سے وہی ہے وہ اللہ نے وہی کر کے آپ کو بتایا کہ سب کے لیے جنت کی بشارت دے دو جن جن صحابہ نے جن جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا لہذا یہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں پانچویں نمبر پر وہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور چھٹے نمبر پر جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ درجات رکھے گئے ہیں اور اگر افراد کی بات کریں گے تو سب سے بہتر کون ہیں خلفائے راشدین چار خلفا اس کے بعد وہ چھ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی اس طریقے سے وہ بھی صحابہ جن کا نام لے کر کے ہمارے نبی نے جنت کی بشارت جیسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نو میں نوجوانوں کے سردار ہیں ثابت بن قیش ہیں عبداللہ بن سلام ہیں محت المون ہیں ان سب کے بارے ہمارے میرے فرمائے کہ جنت کے جائیں گے یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ عبداللہ بن سلام ثابت بن قیس ان کا درجہ اتنا اونچا نہیں ہے جتنا درجہ عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحاب کرام عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کا جب ہمارے نبی نے ان کو جنت کی بشارہ سنائی تو جو ان سے زیادہ اونچے درجے والے ہیں وہ بدرجیہ اولا جنت کے حقدار ہیں بڑی اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر اس کو نوٹ کر لیجیے ہمیشہ کے لیے کہ جو ہمارے نبی نے ثابت بن قیص میں سمجھتا ہوں کہ اگر دس ہزار مسلمانوں سے پوچھیں ثابت بن قیص کے بارے میں تو کوئی نہیں بتا پائے گا کہ وہ صحابی ہے نہیں جانتے علماء جانتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ثابت بن قیص کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو کتنے بہت سارے مسلمان نہیں جانتے ہمارے نبی ان کو جنت کی نشارہ سنائی عبداللہ بن سلام کو جنت کی نشارہ سنائی کتنے مسلمان عبداللہ بن سلام کو جانتے ہیں لیکن وہ صحابہ جن کو پوری دنیا کے مسلمان جانتے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود بڑے بڑے صحابہ جب ہمارے نبی نے ان کو جنت کی بشارہ سنائی تو جو ان سے زیادہ اونچے درجے والا ہے کیا جنت کا حقدار نہیں ہوگا درجے اولا ہوگا جس کے پاس نہیں کیا زیادہ ہے جن کی کوششیں زیادہ ہیں جن کے پاس علم اور فقہ زیادہ تھا جنہوں نے ان سے پہلے اسلام قبول کیا کیا وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے وہ بدرج جی، اولا جنت کے اندر جائیں گے جب یہ جائیں گے تو اور پہلے ہو جائیں گے جنت کے اندر اس حدیث سے معلوم ہو گیا اس بات اور گفتگو سے بات معلوم ہوگی کہ تمام صحابہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں کے اندر جب یہ لوگ جائیں گے تو ان سے اونچے درجے والا بدرجے جی اولا جائے گا یہ قیاس اتنی عقل تو ہر انسان کا ہے نا یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں انسان کی عقل کے اندر نہ اوپر سے چلی جائے یہ ایسی بات ہے جو ہر انسان سمجھتا ہے جب اونچے نیچے درجے کا آدمی جنت میں جائے گا تو جو ان کے اونچے درجہ والا ہے وہ جنت کے اندر بدرجہ ہولا جائے وہ زیادہ مستحق ہے کہ جنت کے اندر جائے گا یہی اس بات کی دلیل ہے اور بھی دلیل ہے قرآن کریم کے آیات اور حدیث کہ صحابہ کرام جنت کے بالا خانوں کے اندر رہیں گے آٹھویں بات یہ ہے کہ جو ان سے بوز رکھے گا ہم ان سے بوز رکھیں گے جو ان سے محبت کرے گا ہم ان سے محبت کریں گے جو صحابہ سے بغض رکھے گا ہمارے دل کے اندر بھی بغض ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے نفرت ہونی چاہیے یہ ولا اور برا کا معاملہ ہے یہ دوستی اور دشمنی کا معاملہ ہے کیونکہ اللہ کی اللہ کے رسول سے صحابہ سے دشمنی اور بغض رکھنا نبی سے بغض رکھنے کی دلیل رہی ہے اور نبی سے بغض رکھنا اللہ تعالیٰ سے بغض اور نفرت ہے لہذا جن سے جو لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھیں گے ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے صحابہ کا حق ہمارے اوپر کہ ایسے لوگوں سے ہم بھی بغض رکھیں ایسے لوگوں سے ہم بھی نفرت کریں ایسے لوگوں سے ہم بھی عداوت رکھیں یہ ایمان کا معاملہ ہے دین کا معاملہ ہے یہ کوئی دنیائی معاملہ نہیں ہے آپ دنیائی معاملات کیجیے ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں خرید و فروخت کر سکتے ہیں جیسے کافر سے کرتے مشرق سے کرتے لیکن دل کے اندر نفرت ہوتی ہے کفر سے ایسے ہی دل کے اندر ایسے لوگ جو صحابہ کو کالیاں دے جو صحابہ سے بغض رکھیں صحابہ کو کافر قرار دے صحابہ پر لانت بھیجیں صحابہ کو جہنمی قرار دیں صحابہ کی خامیوں اور برائیوں کو بیان کریں کتابوں کے اندر لکھیں اور تقریروں کے اندر بیان کریں ایسے لوگوں سے نفرت کرنا بغض رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہے تو اگر نبی سے اس کو محبت ہے تو قرآن سے محبت ہے تو شریعت اور دین سے محبت ہے تو ضروری بنتا ہے اس کے لیے کیسے لوگوں سے نفرت کریں جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں صحابہ سے نفرت کرنے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا بھول جائیے یہ بات اس بات کو کہ جو صحابہ سے بغض رکھے نفرت رکھے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا صحابہ اتنے اونچے درجے والے مقام مرتبہ اتنے بڑے ممرین ان سے نفرت کرنے والا ہم سے ضرور نفرت کرے گا ضرور نفرت کرے اس لیے صحابہ سے جو نفرت رکھے ان سے نفرت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یہ صحابہ کا حق ہے ہمارے اوپر ہر مسلمان پر اگر سچا مومن اور مسلمان ہے تو ہمارے بیگ نے فرمایا وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں میرا بغض ہے تب وہ میرے ساتھیوں سے بغض رکھتا ہے تو کیا ہم چاہیں گے کہ نبی کو ہم تکلیف پہنچائیں کیا ہم چاہیں گے کہ نبی سے نبی نفرت کریں کوئی صاحب ایمان اس بات کو نہیں چاہے گا وہی چاہے گا جس کے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں ذرہ برابر نہیں موجود اس کے دل کے اندر ایمان اس لیے جو صحابہ کو گالی دے برا بھلا کہے وہ زندیق ہے علماء نے بیان کیا ہے وہ زندیق ہے وہ بدین ہے وہ اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے جن کے ذریعے سے ہمیں ایمان اور دین ملا اگر انہیں کو انسان بولنے الزام ٹھہرائے گا اور انہیں کو انسان برا کہے گا تو پھر اس کا مطلب اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے یہ آٹھویں بات ہے صحابہ کرام کے تعلق سے نویں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات ہوئے جو آپس میں ان کے اختلافات ہوئے ان کے تعلق سے زبان کو خاموش رکھنا ہمیں کچھ نہیں کہنا ہمارے گھروں میں کہتے ہیں نا بھائی یہ بڑوں کی بات ہے کہ تم کو پڑھتے ہو تم چھوٹے ہو کہتے کہ نہیں کہتے بڑے ماں باپ کا بڑے بھائیوں کا بڑے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے کی بات میں تو چھوٹے بچوں سے کیا کہتے ہیں یہ تم اس میں پڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں بڑے لوگوں کا معاملہ تم اس میں مت داخل ہو صحابہ تو سب سے بڑے تھے امبیا کے بعد لہذا صحابہ کے آپس میں جو اختلافات ہوئے اشتہاد کی بنا پر ان سے جو اختلافات ہوئے آپس میں یا جو جنگ ہوئی یا جو مسئلہ ہوا ایسی صورت اپنی زبان کو خاموش رکھی کچھ مت کہیے ان کے بارے میں اللہ کو سب کچھ معلوم تھا کہ ہمارے نبی کے بعد کیا ہونے والا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ان کے لیے جنت کو کیا اسے اللہ نے ان کی جانی پوچھی غلطیوں کو بھی کر کیا ابھی میں آگے ایک امام کا کال پیش کروں گا بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے یہ جو صحابہ کی خصوصیات میں ہے تو ہمارے لیے انشاءاللہ بات آئے گی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو علماء جانتے ہوں گے کہ پانچویں ان کو پانچویں خلیفہ راشد کہا جاتا بڑے عادل تھے امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے کہا پوچھا صحابہ کے تعلق سے کہ ان کے آپس میں جو اختلاف ہوا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دل کا دما ان کا فلاح یہ دیا انہا اس خون میں اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا دیا میرے ہاتھ کو اللہ نے روک دیا وہ انہوں انا میں سال ثانفی اور میں اس بات کو حرام سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان کو ان کے خون میں لت پت میں اس وقت نہیں تھا اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا تو میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا ان کے بارے میں ان کے درمیان آپس میں جو اختلاف ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے ہمارے بڑے لوگ ہیں صحابہ ہیں افضل لوگ ہیں اس لیے اپنی زبان پر میں تار لگا کر کے رکھوں گا میں میں حرام سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان کھولوں ان کے تعلق سے ان کے آپس میں جو اختلاف ہوئی نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی امام احمد کے پاس آیا اور اسے سوال کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے چہرہ جھما لیا پھیر لیا کہا تم کیا باتیں کر رہے ہو علی رضی اللہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ان کے بارے میں ہم کچھ کہیں اتنی ان کی نے کیا ہم اتنے گنہ گار پھر انہوں نے ساحت کریمہ کی تلاوت کی دل کا امت ان کا دخلت یہ امت تھی گزر گئی لہا ما کسبت انہوں نے جو کچھ کیا ان کو ملے گا ولک اما کشب تم جو تم کرو گے وہ تم کو ملے گا ولا تو سلون اما کانو یا امرون پہلے لوگوں نے جو کچھ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کیا ہم سے پوچھا جائے گا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں معاوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں جو ہم سے پہلے گزر چکے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا ہم اپنا حساب دے لے جائیں صحیح طریقے سے ہی ہمارے لیے کافی ہے ہم دوسروں کا حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا لہذا امام محمد حمبل اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا تم اسی باتیں کیوں کرتے ہو یہ صحابہ کرام تھے جو امت تھی گزر چکی انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلاتا فرمائے گا تم جو کرو گے تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ روافظ تو معروف ہی ہیں خوارج بھی معروف ہیں صحابہ کرام کو برا والا کہنے والے ایک آدمی کالا پھیٹے والا ہے وہ بھی دیکھیے صحاب کرام کے بارے میں کتنی بری باتیں کہتا ہے معاویہ کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن آس کے بارے میں اس طریقے سے بڑے بڑے صحاب کرام اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے بےمان لوگ ہیں بدین لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں کہے برا وہ بےمان ہے بدین ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں گویا کہ زندگی ذرا راضی رضی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو اس لیے صحابہ کے تعلق زبان خاموش رکھیے کچھ نہیں کہنا ان کے تعلق سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اسے کہا کہ <clears throat> انہوں نے فرمایا تفسیر میں نے کشید تفسیر ان کی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سب ہمارے علماء علما ہیں اپنے اپنے زمانے کے پہاڑ تھے علم کے تقوا دینداری اور پرہیزگاری کے ان کی کتابیں پڑھیے کتابوں کے اندر بیان کیا انہوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی طرف کسی غلطی کی نسبت کرے اگرچہ غلطی ان سے ہوئی ہے تو بھی ہمارے لیے جائز نہیں کیوں اس لیے کہ ان سب نے اشتہاد کیا اور ان سب کا مقصد اللہ کی رضا تھی وہ سب کے سب ہمارے لیے امام ہیں سب کے سب ہمارے لیے قدوا ہیں امام ہیں ہمارے لیے مشل راہ ہیں اور ہمیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنی زبان کو ان کے بارے میں خاموش کر کے بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں صحابہ کے تعلق سے خاموشی اختیار کرنا جو اختلافات ہوئے یہ عبادت ہے یہ ہمارے لیے کہ اپنی زبان پر تارا لگائیں جیسے انسان جھوٹ نہیں بولتا غیبت نہیں کرتا اللہ اس کو کی عبادت کرتا جو آدمی غیبت نہیں کرتا ایسے ہی صحاب کرام کے بارے میں زبان کو خاموش رکھ کر کے زبان پر تالا لگا کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے کیونکہ سفت الخلق ہیں سب سے اچھے لوگ ہیں ہم صحابہ کرام لہذا جب عام انسان کی غیبت کرنا برائی بیان کرنا جائز نہیں ہے تو ان کی برائی اور غیبت بیان کرنا کیسے جائز ہے سوچیے نہیں جائز ہے کسی کے لیے اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنی زبانوں کو خاموش رکھ کر کے ان کے تعلق سے جو ان کے اختلافات ہوئے ان کے ان کی اچھائیوں کو بیان کریں گے مقام مرتبے کو واضح کریں گے لیکن جو کچھ ان سے سو اور بھول ہوئی اختلاف ہوا اس کو ہم نہیں بیان کریں گے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی ذکر کریں گے ان کا اچھا ذکر کریں گے ان کی صحبت کے ادب اور احترام میں کہ اللہ رب العامی ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا اور ہمارے نبی ان سے ان کو برا کہنے سے منع کیا اس لیے وہ ان اللہ غفر الحم اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے اور اللہ ابامی ان سب سے راضی ہو گیا وہ زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں صرف ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں تاکہ ہماری بات پوری ہو جائے اس طریقے سے ابن ابھی زید القروانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کا ذکر جب کریں گے اچھائی کے ساتھ کریں گے اور جو کچھ ان کے درمیان اختلاف ہوا آپس میں اس کے بارے میں زبان کو خاموش رکھیں گے اور وہ تو مسلمانوں میں یا لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے اچھا عزو تلاش کریں ہمارے نے فرمایا حکم دیا شریعت کے اندر نا اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس کے لیے اچھا عزو تلاش کرو فوراً فوراً اپنے دن کے اندر اس کے تعلق سے کوئی بری بات نہ کر دو بدگمانی کا شکار نہ ہو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی عذر ہو کیونکہ تو صحابہ کرام ہیں اسے سب سے زیادہ حقدار اس بات کے کہ ہم ان کے لیے عذر تلاش کریں تو ان سے اشتہاد ہوا اور ان سے جو کچھ ہو ان کے پاس عذر تھا تبھی انہوں نے ایسا کیا تو ایسی صورت میں اپنی زبان کو خاموش رکھیں ابن بتار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑی بات جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کی ان کے مقام مرتبے کو بیان کیا صحابہ کے اس کے بعد کیا فرماتے تبھی کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اختلاف لڑائی یا جنگ ہم اس سے خاموشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تمام جنگوں کے اندر شرکت کی اور وہ فضل میں سب سے آگے ہیں فضل میں مقام مرتبے میں سب سے آگے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے لیے مفرت کی دعائیں کریں اور ان سے محبت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کریں اللہ کی قربت چاہیے اللہ کی نزدیکی چاہیے اللہ کی رحمت چاہیے صحابہ سے محبت کیجیے تبھی اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ہمارے اور آپ کے قریب ہیں کیونکہ وہ سب کے سب اللہ کے بےحد قریب تھے اللہ کے نیک بندے تھے لہذا اللہ کی قربت اگر چاہیے صحابہ کرام سے محبت کیجیے اور ہمارے نبی نے اللہ رب العامین نے اس بات کو ہمارے نبی کی زبان پر فرض کر دیا جاری کر دیا وہ بھیا علوما سے امن ہوں اللہ کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی فات کے بعد ان سے کیا کچھ ہونے والا ہے وہ ان سے یقتلون اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بعد میں قتال بھی کریں گے آپس میں جنگ ہوگی ان کے آپس میں اللہ کو سب کچھ معلوم تھا قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب اللہ کو معلوم اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ان کو معاف کر دیا اللہ نے کیا فرمایا ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ الناف الدیل الخلق تمام انسانیت پر یا تمام مسلمانوں پر تمام لوگوں پر ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کس بات کی لن قد ادیان بھول اور غلطی دونوں ان کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہے بھول اور غلطی بھی ان کی معاف اور جان بوجھ کر کے اگر انہوں نے کیا ہے تو بھی اس کو معاف کر دیا گیا ہے یہ یہ خصوصیت ہے صحابہ کرام کی یہ خصوصیت کسی اور کے لیے نہیں ہے اگر کوئی جان بوجھ کر کے غلطی انہوں نے کیا ہمارے نبی کے وفات کے بعد یا ہمارے نبی کے زمانے میں تو اللہ رب العالمین سب کو معلوم تھا اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی جان بوجھ کر کے کی جانے والی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا تبھی اللہ رب العالمین کے لیے جنت کا وعدہ کیوں اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی بعد قتال کریں گے آپس میں جنگ کریں گے آپس میں یہ ہوگا لڑائی لڑائی ہوگی یہ اختلاف ہوگا آپس میں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ نہیں میں نے معاف کر دیا سب تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انہوں نے جو جان بوجھ کر کے بھی کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا اور یہ خصوصیت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے یہ صرف صحابہ کے لیے ہے کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ رب اللہ نے فرمایا کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں اور میں پہلی بار یہ بات میرے دل کے اندر بات آتی تھی لیکن میں جرات نہیں کر پاتا تھا یہ بات کہنے کے لیے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ بھائی ان کی غلطیوں کو جان بوجھ والی غلطیوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے لیکن جب میں نے یہ قول پڑھا ابن بتا اپنے زمانے کے اہل سنت اور جماعت کے بڑے امام تھے بہت مشہور امام گزرے ہیں علماء جانتے ہیں میں بہت خوش ہوا ان کی اس بات کو پڑھ کر کے بہت خوشی ہوئی مجھے کہ میرے دل کے اندر جو بات بہت پہلے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے ان کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا ہے تو جان بوجھ کر کے انہوں نے کیا لیکن یہ کہنے کی کسی امام کا قول مجھے نہیں مل پا رہا تھا مجھے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن جب یہ میں نے کل پرسوں پڑھا یہ بات تو مجھے بہت خوشی ہو گئی کہ میں بتا رحمۃ اللہ جیسے امام نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ سے جو جان بوجھ کر کے غلطیاں ہوئیں اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے سب کچھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ان کے لیے ایسے نہیں جنت کا وعدہ کر دیا اللہ رب العالمین نے اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے بادلہ اس کے باوجود اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی جان بوجھ کر کے ہونے والی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا یہ بہت بڑی خصوصیت ہے میرے بھائی کو یہ مقام ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا اللہ اکبر لأن الخطأ والعمد قد أضي قد أضي عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم غلطی جو ہو گئی وہ بھی جان بوجھ کر کے جو کیا وہ بھی سب ان سے ختم کر دیا گیا ہے اور جو بھی ان کے درمیان آپس میں جو کچھ بھی اختلاف ہوا وہ سب کے سب مغفور لہو ہے اللہ نے معاف کر دیا امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ ابن حضر فرماتے ہیں تمام ایک ایک عالم کا ایک ایک امام کا اگر میں قول پیش کروں گا تو پتہ نہیں کتنے دن گزر جائیں گے صحابہ کے تعلق سے کہ صحابہ کے درمیان جو بھی کچھ ہوا اپنی زبان خاموش رکھنا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے اس لیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا ان کے اوپر ان کے مقام مرتبے پر کچھ نہیں فرق پڑے گا جو کچھ ہوا بعد میں اللہ نے جاننے کے باوجود ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا تو یہ صاحب کرام میرے بھائی یہ ان کے حقوق بار بنتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صاحب کرام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان کے محبت کو پیدا فرمائے یہ جو اہم حقوق تھے وہ میں نے بیان کیا انہیں بہت سارے ان کے حقوق ہیں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ابامن تو قیامت کے دن ہمیں صحاب کرام کی صحبت عطا فرما ان کی معیت عطا فرما ان کی رفاقت عطا فرما اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن ہمیں صابق کرام کے ساتھ اٹھائے اللہ ہمارے دلوں کے اندر صحاب کرام کی محبت کو پیدا فرما اپنے بچوں کو سمجھائیے بتائیے صابق کرام کی محبت کو بچپن سے ان کے دلوں کے اندر پیدا کیجیے اور اللہ ابامین جو صحابہ سے نفرت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کیا تو انہیں توفیق دے دے یا تو اللہ تعالیٰ ان کے مکر اور سازش سے دنیا کو محفوظ کر دے اور ان سب کو غلط اور برباد کر دے جو صحابہ کے کو برا اور کہنے والے اللہ ابراہین تمہیں دین پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے صحابہ کرام کے کی اتباع کرنے کی توفیق دے ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو محفوظ رکھ اور جنت الفردوس کے تو جگہ نصیب فرمامین بارک اللہ علیہ القرآن عظیم و نفعن ویاکم بالآیات و ذکر حکیم انہو تعالی جواد الکریم القبر الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحيم مالك يوم الدين